ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ انہوں نے ظلم کیا حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائے لے کر آئے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے دنیا دار ظالم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ سابقہ رسول جب ان کافروں کے پاس بین دلائل اور واضح براہین لے کر آئے تھے اور انہوں نے تکذیب کی تھی یعنی جھٹلایا تھا تو کیسے ہلاک کر دیے گئے تھے پھر اللہ پاک نے ان کے بعد اس قوم کو پیدا کیا اور ان کے پاس اپنا ایک رسول بھیجا ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے رسول وقت کی بات سنتے ہیں یا نہیں چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا بڑی شیرین اور بڑی سرسبز ہے اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تم کو سابقہ قوم کا جانشین بنایا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو چاہیے کہ دنیا کی ناجائز خواہشات سے الگ تھلگ ہی رہو اور بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں سے بہت محتاط رہو کیونکہ پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل پر آیا وہ عورتوں کا فتنہ تھا ایک دفعہ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنا خواب بیان کیا کہ گویا ایک رسی آسمان سے لٹکی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھینچ لیا پھر وہ آسمان سے معلق ہو گئی یعنی لٹک گئی تو اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھینچ لیا پھر لوگ ممبر کے اطراف اس کو ناپنے لگے اور عمر رضی اللہ عنہ کے ناپ میں وہ ممبر سے تین ہاتھ لمبی نکل آئی وہاں عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے عمر رضی اللہ نے سن کر کہا ارے تمہارا خواب چھوڑو بھی کہاں کا خواب اور ہمیں اس سے کیا واسطہ لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عوف رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے عوف تم اپنا خواب تو سناؤ عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اب خواب کی کیا پڑی ہے آپ نے تو مجھے اس کے سنانے پر جھڑک دیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے میں ہرگیز یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر انہیں پہنچاؤ پھر عوف رضی اللہ عنہ نے خواب بیان کیا حتیٰ کہ جب یہاں تک پہنچے کہ لوگ ممبر تک تین تین ہاتھ اسے ناپنے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک تو ان تین میں سے خلیفہ تھا یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرا وہ جو اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت و ناراضی کی پرواہ نہیں کرتا اور تیسرے ہاتھ پر اختتام کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہوگا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرمان ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون اب ہم تم کو خلیفہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو چنانچہ اے عمر اب تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے تو کسی بھی کام کے کرتے وقت خوب سوچ لو کہ کیا کر رہے ہو لومت لائم سے نہ ڈرنے کا ذکر جو عمر رضی اللہ نے کیا وہ اللہ کے احکام کے بارے میں تھا اور لفظ شہید سے عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ میرے لیے شہادت مقدر ہے اور اس وقت ہے کہ سارے لوگ میرے فرماوردار ہوں گے یہ روایت تفسیر ابن جریر قبری میں ہے